حضرت عبداللہ بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ حنین کے موقع پر تیس ہزار یا چالیس ہزار قرض لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو انہیں قرض ادا کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے گھر بار میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے ادھار کا بدلہ یعنی قرض کی ادائیگی اور شکریہ ادا کرنا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوبیس